بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمن آیت تین غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوں ترجمہ اللہ تعالی گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے غافر الذنب گناہوں کو معاف فرمانے والا قابل توب توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی توبہ قبول کر کے گناہوں سے ایسا پاک کو صاف کر دیتا ہے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا اور مزید یہ کہ توبہ کو مستقل عبادت قرار دے کر اس پر اجر عطا فرماتا ہے ہاں جو نہ مانے ان کے لیے شدید العقاب سخت عذاب دینے والا بھی ہے آیت سات آٹھ نو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وہ ایمان والے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے ہیں ان کی شان ایسی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں وہ مقرب فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کا طواف کرتے ہیں توبہ کرنے والے اہل ایمان کے لیے یہ کتنی عظیم سعادت ہے کہ زمین پر ان سے جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص فرشتے ان کے لیے غائبانہ معافی مانگتے ہیں اور فرشتے کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم بنا نہیں کرتے تو معلوم ہوا اس کام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہیں ترجمہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم سب پر حاوی ہے بس معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب ان کو جنتوں میں داخل کر جو ہمیشہ رہیں گی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کو جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں بے شک تو غالب حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا اور جس کو تو اس دن برائیوں سے بچائے گا سو اس پر تو نے رحم کر دیا اور یہی بڑی کامیابی ہے حملت العرش اور مقرب فرشتوں کا طائب ایمان والوں کے لیے استغفار قرآن مجید کی بیان فرمودہ ایک دعا جس میں طائب اہل ایمان کے لیے استغفار بھی ہے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي الطی ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم